حضرت سالم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کسی شاعر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے بیٹے حضرت بلال رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا عبداللہ کے بیٹے بلال ہر بلال سے اچھے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال ہر بلال سے اچھے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو باون